یک زمانے صحبت بالیا بہتر از صد سالتات بیریا بہتر از صد سالتات بیریا یک زمانے صحبت بالیا یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از صد اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت ایک لاکھ سال بے گا ایک لمحہ بھی ملتا ہے تو بہت غنیمہ سمجھنا چاہیے اس فتنے کے زمانے میں خصوص ہیں سبحان اللہ حضرت والا کا شعر ہے ہم سب مل کے پڑھ لیتے ہیں میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا عارف بلّہ شیخ العرب العظم مجدد زمانہ حضرت حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ غریب میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا کسی اہل ہنس کیوں رہے بھائی خیر مفتی عاشق صاحب فرماتے تھے تھا فقط جو جو ہم ہنس گیا سمجھو پھنس گیا اللہ ہنسو کوئی مسئلہ نہیں ہے خوب ہنسو ہماتے خوب ہنسو خوب کھاؤ خوب مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں مگر اللہ کو ناراض نہیں کرو اللہ کی ناراضگی ایسا میں اتنا بھی نہیں ہنسو کہ پیشاب ہی نکل جائے <laughs> <laughs> طائف صاحب کا شعر ہے یہاں مفت پلائی جاتی ہے گو مفت نہیں حاصل ہوتی ہستوں کو رولایا جاتا ہے روتوں کو ہنسایا جاتا ہے پچانوے سال ہوا اور اتنے مزے لے رہے ہیں ماشاء اللہ اور فرماتے ہیں وہ ہم سکے میں ڈوبے جاتے ہو پڑھ لیتے ہیں دوری میں ہو زوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں میں خانے میں میں کش آتے نہیں میں خانے میں لائے جاتے ہیں میں خانے میں میں کش آتے نہیں میں خانے میں لائے جاتے ہیں از خود نہیں بنتے دیوانے دیوانے بنائے جاتے بندے دیوان دیوانے بنائے جاتے کے اشارہ بھی بہت مزہ ہے آپ ناشے کو شو لیجیے ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکون آ گئی وسلم آپ آئے تو دنیا سکون آ گئی آپ تشریف لائے تو ایسا لگا آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم او بہت بڑی ہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا سلے آلین آ سلے آلہ شفیع ن سلے آو ہم ملین سلے آلہ حبیب نام سلے آو ہم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 قیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے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 ہوا سے جو خاک مدینہ اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا مزہ آ رہا ہے میں ان کو دیکھتا ہوں جو مدینہ دیکھ آئے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں جو مدینہ دیکھ آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاریخ مدینے کے دیوار ادھر دیکھتے ہیں مدینے کے دیوار ادھر دیکھتے ہیں عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں مدینے کے دیوار ادھر دیکھتے ہیں مدینے کے دیوا ادھر دیکھتے ہیں مدینے کے دیوا ادھر دیکھتے ہیں عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں تصور میں آتا ہے جب سبز گم تصور میں آتا ہے جب سبز گنبد تو ایمان کو گرم تر دیکھتے تصور میں آ جب سبز گمبد تو ایمان کو تر دیکھتے ہیں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ اور مدینے میں جب قلب بو جا چھوڑ آیا مدینے میں جب قلب بو جا چھوڑ آیا میں محجور ہو کر نہ میں جور گا نہیں مدین قلب و جان چھوڑتا ہاں، ہاں، دور رہ ہاں، کے بھی میں دور نہیں ہوں شریف شیر والا کا شعر ہے اور یہ فرماتے ہیں عارف حضرت والا کتنے مارے عاشق کی رسم ان لوگوں کو پتا چل جائے تو آس پاس جتنے لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں تو وہ حضرت والا بھی فدا ہو جاتے ہیں کیسے عاشق رسم یہ دیکھو ان لوگوں کے کیسے کیسے عجیب و غریب اشعار ہیں اب یہ شعر سنیے حضرت والا کا اس کو میں بہت درد سے پڑھ رہا ہوں ان کی بریانی رنگ لا رہی ہے یعنی اہلیہ کا بتا دیجیے گا بڑا نور تھا ماشاء اللہ شریف کی باتیں نکلنے لگی سبحان اللہ اللہ اللہ خیر دے ماشاء تو یہ اور یہ بات فرما دیے گا بتا دیے والا فرما دے اب آپ نے ہمیں کھانا کھلایا ویسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا آپ ذریعہ بنے تو آپ اس سے جو بھی ولی اللہ بنیں گے جس کی امام کی بیٹی بھی چارج ہوگی آپ کی اہلیہ ثواب کو ثواب جائے گا تو یہ سنیے عجیب شعر ہے کہ سبحان اللہ ہے وطن میں مگر دل مدین تجھے بے ہو سد وطن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جیسے رش چمن ماشاء اللہ اور یہ بھی حضرت والا کا شعر ہے کہ اللہ اس کی طرح اس کے دل تڑپتا ہے ساحل سوالہ پڑھ لیتے ہیں کہاں ہے ازیر میں نہیں ہے اچھا ماشاء اللہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ مکہ و مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ مکہ و مدینہ مکہ و مدینہ مکہ و مدینہ مدینہ مدینہ یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ فیضان مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ مکہ و مدینہ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ پر فدا ہوتا رہے وسلم مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو ہو زیر قدم آج بھی عالم کا بھائی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 جو روزے جی سر